اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم تیرہ لائن والا قرآن مجید سب نمبر نمبر ایک سو انیس سورت رکو آٹھ اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم بسم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الكتاب يؤمنون والطاغوت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله اس رکو میں اللہ تبارک تبار نے یہودیوں کی خباستیں بیان کی پاک اشرف کے یہودی رات تھا جو مدینہ منورہ میں رہے اس نے ایک وقت اپنے ساتھ لیا مکہ مکرمہ اور اہل مکہ سے کہا کہ آپ اور ہم معاہدہ کریں کہ ہم دونوں کا جو دشمن ہے وہ مشترک ہے ہم بھی نبی علیہ السلام کے دشمن تم بھی نبی السلام کے دشمن وہ ایسی مصر بندی ہو کہ تم باہر سے حملہ کرو گے ہم اندر سے تمہارا گے اس پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اعتبار نہیں اس لیے کہ آپ بھی آسمانی مذہب کے دار ہیں اور نبی علیہ السلام کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں آسمانی مذہب رکھتا ہوں تو آپ ایسا کریں کہ آپ بیت اللہ میں آئیں اور ہمارے بتوں کے سامنے قسم کھا کے ہمیں یقین دِن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ہم دونوں میں سے حق پر کون ہیں نبی علیہ السلام اور حمل صاحب سے کون تو اس نے ہیلا کیا کہا کہ مجھے فرق بتلا اس میں تو خیر کرتا ہوں تو نے کہا مشرقین نے کہ وہ جوڑ پیدا ہم جوڑ پیدا کرتے ہیں وہ توڑ پیدا کرتے ہیں ہم رشتے داروں کو رشتے داروں سے ملاتے ہیں وہ رشتے داروں سے توڑتے ہیں میاں کو بیوی سے بیوی کو میاں سے باپ کو بیٹے سے بیٹے سے سے سے باپ کو کو کو بہن بہن بھائی بھائی جدا کر رکھا ایسی دعوت دی ہے جسے ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہم بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تو یہ چند باتیں جو اس نے بیان کی تو قابل اشرف نے کہا کہ ان باتوں کے لحاظ سے تو تم مجھے زیادہ ہدایت سے معلوم ہوتی ہو ان کے مقابلے تو یہاں اللہ تبار و تعالیٰ نے اس فیصلے پر لانت فرمائی کہ فرمایا کہ لانت ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور جس پہ اللہ کی لانت ہے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں اور یہ قابل اشرف یہ مقتول ہے وہ ختم کیا گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتا تھا تو اس کو قتل کیا ایک سو آ کے ایک سو بیس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تمہارے مخالف سے کیوں کہ ان کو حق کہ اللہ کا بار بتانا نے تمہیں یہ نعمت نبی علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی کیوں کے بعد سفر ایک سو بیس کے اللہ کا بار بتانا نے انجام بیان فرمایا کفر کرنے والوں کا اور انجام بیان فرمایا ایمان والوں کا کفر والوں کے انجام میں ایک بات یہاں جو خاص طور پہ بیان فرمائی ہے فرمایا کہ جب ان کی چیزیں جل جائیں گی اہل جہنم کی جلدیں جل جائیں گی تو اس کے بعد ان کو نئی جلد دی جائے گی تاکہ عذاب کا تسلسل برقرار رہے اس لیے کہ جو پرانی جلد ہو گئی وہ تو عادی ہو گئی جلنے کی تو جب وہ جل گئی تو اس سے اثر کیا ہوگا تو سر نہیں کہ یہ جو تکلیف ہے اس کا تسلسل ہوگا نہیں نہیں اور کتنی چیزیں دی جائیں گی تو میں ایک منٹ دنیا کے ایک منٹ کے وقت کے اندر ایک سو بیس جلدیں تبدیل ہوں گی یہ کیفیت ہوگی اس بار اللہ نے ایمان والوں پر اپنے انعام کا لطف فرمایا اور اس بات کی تاخیر فرمائی کہ یہودی امانتوں کے بارے میں خیانت کرتے ہیں اور آدمی کو اختیار نہیں کرتے لہٰذا والوں کو ان کے طریقے سے نہ امانت کو اختیار کرنا اور آدمی کو اختیار کرنا اور سفر ایک سو اکیس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ حکم کمائے ہیں اس میں بات کرتی تھی ایک حکم ہے کہ اللہ تبارک بتا رہے کی اطاعت کرو جب اللہ کی اطاعت کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ اطاعت اطاعت کس کو کہتے ہیں ہے دل کی رغبت کے ساتھ حکم ماننا اس کو اطاعت یہ حکم ماننا اور ماننا بھی دل کی رغبت کے ساتھ یہ اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ کا حکم کہاں سے معلوم ہوگا اللہ کا حکم معلوم ہوگا زبان رسالت سے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے معلوم نبی علیہ السلاط السلام کی زبان مبارک سے جو اللہ کا حکم معلوم ہوا جو حکم معلوم ہوئے اس کی دو صورت ایک صورت یہ ہے کہ کلمات اللہ نے جو نازل فرمائے نبی علیہ السلام نے کر سنا دیے یا دی. اور اللہ تبارک نبی اسلام کو مقہوم عطا فرمایا حضرت نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کر اور حضرت نے جن الفاظ میں ان کو بیان کرا بیان فرمایا ان الفاظ کو حدیث کہتے تو اللہ کا حکم معلوم ہونے کا ذریعہ زبان رسالت اور زبان رسالت کے اظہار اس کی دو صورتیں ہیں قرآن مجید اور حدیث پاک تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے جہاں قرآن کو ماننا ضروری ہے وہاں حدیث پاک کو ماننا ضروری ہے دوسری بات دوسرا حکم فرمایا کہ رسول اللہ وسلم کی اطاعت کرو رسول اللہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو حضرت کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے حضرت حکم معلوم ہوگا کہاں سے زبان صحابیت کہ صحابی رضی اللہ عنہ بتلائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ حکم بھی بتلائیں گے اور اس پہ عمل کا طریقہ بھی بتلائیں گے تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی اسلام کی اطاعت کے لیے میاد کرام رضی اللہ عنہ ذریعہ اور میاد رضی اللہ عنہ تیسرا حکم فرمایا کہ کہ اجماع کی اطاعت کرو کہ جس پہ علماء امت متفق ہوں اس کی اطاعت ایسے کرو جیسے نبی علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کرتے جیسے نبی علیہ السلام السلام معصوم ہے اس امت کا اجماع جو ہے وہ بھی معصوم ہے اور اس کے بعد کے چوتھا حکم ہے فرمایا کہ اگر مسئلہ ایسا پیش آ جائے جس کے بارے میں قرآن سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو اس میں سے اشتہار کرو اشتہار اور اتحاد سے کام اشتہاد کون کرے گا جس میں اشتہار کی صلاحیت ہوگی اور اشتہار کی صلاحیت کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے دین کا وسیع اور گہرا علم ہو فہم ہو کہ نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور تیسری بات یہ کہ ہدایت اور تقوی میں کامل ہو اگر یہ تین باتیں پوری موجود ہوں گی تو مشتحل ہوگا اگر ان تین باتوں کی بات کم ہوگی تو مشتحل نہیں ہوگا اور وہ اشتہار کیا کھیل پانچواں حکم جو خود بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ مشتحد نہیں ہیں وہ کیا کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مشتحد کی تقریب کریں گے اس پر اعتماد کریں گے اور تقریب کس کو کہتے ہیں تقریب کہتے ہیں کسی کی تحقیق پر اعتماد کرنا اس کو تقریب کہتے ہیں تو یہاں پانچ حکم معلوم نمبر ایک سو اکیس پہ رقو نمبر نو ہے الحمد للہ یہ لذیذ یا زم آمنگ اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ بات ہماری کیا عجیب بات ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور فیصلے نبی علیہ السلام کے کرانے کی وجہ تعاون سے کراتے ہیں اور آج اس بات کی پوری پوری عکاسی ہو رہی ہے کہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور فیصلہ اور حکم مانتے ہیں امریکہ کا جو تعاون کی قوت تو ہمیں سے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا نبی و سلام سے فیصلہ کرانے کی بجائے یہ تعاون سے فیصلہ کراتے ہیں اور ہمارے لیے منافقت کی علامت ہے اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرائیں تو یہ اس سے گریز کرتے ہیں اور اس کے بعد سفر نمبر ایک سو اکیس کے آپ کے بائیس سے جب ان سے کہا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جوڑ ہم جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم مسلمانوں کو انتشار سے اور مسلمانوں کو مصائب اور آفات سے بچانا چاہتے ہیں آفیت کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے آپ ان سے رخ پھیر دیں سمجھاتے رہیں لیکن ان سے ان پر اعتماد نہ کریں اور سفر نمبر ایک سو بائیس اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے کیوں بھیجا یہاں دو نعمتیں ایک حکم دیا ہے ایک نعمت بیان کروائی حکم کیا ہے اور نعمت کیا ہے حکم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی کامل کی تعداد کرو اور نعمت کیا ہے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے اور گناہ کر بیٹھنے کے بعد اگر وہ نبی علیہ السلام کو بلانے والا نہ ہو نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہو اور نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جائے خود بھی اللہ سے توبہ کرے نبی علیہ السلام کی درخواست کرے حضرت میرے لیے مقصد کی دعا کریں اگر نبی علیہ السلام نے مقصد کی دعا فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا تو اس میں جو نعمت بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے مقصد کریں گے جس کے لیے حضرت دعائیں مقصد کریں گے اس کی بخش یقینی ہو جائے گی اور لیکن شرط یہ ہے کہ جاؤ کا کیا لفاظ ہے اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے والے نہ ہوں کہ ملتان میں بیٹھے ہیں تو وہاں بلا رہے ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں تو وہاں بلا رہے نہیں جاؤ کا چل کے حضرت میں حاضر ہونے والے اب نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے تو یہ نعمت اس کے لیے ہے جس کے لیے اطاعت کا حکم ہے یا ایک بڑی میں بنیادی واقعات کرنے لگا کہ اطاعت کا حکم جس کے لیے ہے یہ نعمت بھی اس کے لیے اطاعت کا حکم اگر صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہے تو یہ نعمت بھی ان کو حاصل ہے اور اگر اطاعت کا حکم مجھے اور آپ کو بھی ہے تو یہ نعمت مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہے کہ آج بھی ہم یہاں سے چل کے نبی اسلام روز حضرت سے حاضری دیں اور حضرت سے درخواست کریں کہ حضرت ہمارے یہاں مقصد کی دعا کریں یقیناً اسلام مقصد کی دعا فرمائیں گے اس کو ایسے بخش چھوڑ دی تو جس سے نبی علیہ السلاط السلام کی برزخی حیات کا علم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلاط السلام کو برزخی حیات حاصل ہے اور حضرت اپنی قبر مبارک کے اندر جو وہاں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے جو درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں حضرت اس کی درخواست کو سنتے بھی ہیں اور اس کے آپ سلام بھی سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے لیکن ہم کیونکہ عالم دنیا میں ہیں اس لیے ہم اس سلام کا جواب سنتے نہیں عالم دنیا میں تو سلام کا جواب ہم سنتے نہیں ہیں نبی علیہ وسلام اسلام کا جواب بھی اشاعت فرماتے اور نبی علیہ و اسلام نے یہ بات بھی اشاعت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر چلا دیں گے جہاں بھی مجھ پہ درشی پڑھا جائے گا یہ فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے اور جو میرے روز حضرت پہ آ کے پڑھے گا میری قبر کی آس پاس میں جو میری قبر پہ پڑھے گا میں سنوں گا تو اس کا جواب دیجیے قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الحص وسلام نازم ہوں گے تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی احساط والسلام کی قبر اقدس پہ حاضری دیں گے وہاں سلام فرمائیں گے نبی اسلم جواب دیں گے اور وہ جواب عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے افراد ہوں گے وہ سارے بھی اس کلام کے جواب کو سنیں گے اور تاکہ یہ عقیدہ قیامت سے پہلے اللہ کبار حقائق کو واضح فرما دیں گے جتنے باطل عقیدے ہیں ان کی حقیقت کھول دیں گے تو یہ عقیدہ جو آج تک چلا ہے کہ جی نبی الحساط اسلام بذی حیات نہیں رکھتے روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی علیہ و اسلام کا جسم اثر تو بالکل روح سے تعلق نہیں رکھتا وہ بالکل بے جان ہے اور وہاں جائیں نہ جائیں پھر اس سلسلے میں اتنی بے دبیاں اور گستاخیاں کہ اللہ تبار کو تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ بذی حیات تو کافر کو بھی حاصل ہے اگر حیات قاتل کو حاصل نہیں تو عذاب کس بات کا ہے کہ روح کو عذاب ہو جسم کو عذاب نہ ہو تو یہ ظلم کہ گناہ کے کام میں تو جسم اور روح یہ دونوں اکٹھے تھے اور دو مجرم ایک کام کر رہے ہیں اور دو مجرم پکڑے گئے تو ایک مجرم کو چھوڑ دیا جائے ایک مجرم کو سزا دی جائے کیا یہ ظلم نہیں اور اللہ کا بار بتایا تو ظلم سے جسم سزا ملے اور جسم کو جب سزا ملے گی اور جسم و روح کا جب تعلق نہیں تو جسم روح کا عذاب کو محسوس کیسے کرے گا تو اس لیے یہ بات لازم ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے تو کافر کو عذاب ہوتا ہے یہ کہ غزل بدر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار آئے تو ستر افراد مارے گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کافر کا تو کوئی اعزاز اور اکرام تو ہے ہی لیکن اس کی لاشوں کو تو محفوظ کرنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ستر افراد ہیں ان کو ایک گڑھے میں جتنے آپ سکتے ہیں گڑھے میں ڈال دو باقیوں کو جگہ ڈال دو لہٰذا ایک گڑھے کے اندر جو پرانا کنواں تھا جس میں پانی وغیرہ نہیں تھا اس میں لاشیں ڈالی تو بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں اس میں آ گئی نبی علیہ صاحب کو اس کے کنارے جا کے کھڑے ہوئے حضرت نے وہاں نام لے لے کر پکارا شہبا اے پلان اے فلاں اب تمہیں میری بات کی حقیقت معلوم ہو رہی ہوگی اب جو عذاب ہو رہا ہے تو تمہیں میری بات کی حقیقت معلوم ہو رہی ہوگی اب نبی علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں جہاں جسم ہے یا وہاں کریں جہاں روئے ہیں وہ جہاں جسم ہے اگر جسم روح کا تعلق نہیں تو ساتھ اسلام کو جسموں کے پاس آ کے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت اب ہو سکتے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ صاحب السلام ہمیں سنوا رہے ہوں کہ آگے کا عذاب ہے کہ تم احتیاط کرو عمر رضی اللہ کھڑے تھے اللہ نے عمر رضی اللہ کو ذریعہ بنایا ہے بہت سے معاملات کی وضاحت کہ نبی علیہ السلام نے بات فرمائی کہ میرے پاس اگر نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو نبی کا ایک کام اللہ کا پیغام پہنچانا اور نبی کا ایک کام اللہ کے پیغام کی وضاحت کرنا تو عمر رضی اللہ عنہ پہ وہی تو نازل نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بہت سی باتوں کی وضاحت کرا دی تو عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے فرمانا کہ حضرت تو مردے ہیں وہ جو الجام جاہلیت کے لحاظ سے جو عقیدہ تھا ان کا اس سے انہوں نے وہ بات بیان کی کہ سامنے بات نہیں آئی تھی اب تک اس کے بارے میں تو اللہ نے اس بات کو واضح کرانا تھا کہ مرض اللہ نے سوال کیا حضرت یہ تو مردے ہیں یہ تو بے جان جس میں سنیں گے حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا جسے عقیدے کی اطلاع فرما دی فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عالم دنیا والا ہے اس سے عالم بزرگ والے کی سماعت تیز ہوتی ہے ارے کہ تم میری بات اس سے زیادہ ان سے زیادہ نہیں سن رہے اب یہاں بعض حضرات جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں تعویلوں کے تو ماشاء اللہ ہم مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردوں کو جو آپ سنوا رہے تھے یہ معجزہ تھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں بھی یاد کر رہا ہوں کہ میں ماننے والوں میں سے بحث نہیں کرتا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اگرچہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بیس نہیں کرتا مانتا ہوں یہ نبی السلام کا معاوضہ تھا تو سننا معاوضہ تھا کیا عذاب بھی معاوضہ تھا عذاب تو ان کو اپنے کرتوتوں پہ ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام جو ان سے فرما رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہو رہا ہوگا جو میں تم سے کہتا تھا وہ بات صحیح ہے اب میری بات حقیقت معلوم ہو رہی ہے تو کس بات کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے عذاب کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے تو ان کو عذاب ہو رہا ہے تو عذاب تو حضرت کا معاوضہ نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ جو عذاب ہو رہا ہے اگر روح کو عذاب ہو رہا تھا تو حضرت لوگوں کے قریب کھڑے ہو کے کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو رہی ہوگی اب میری بات حقیقت معلوم ہو رہی ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب روح کو بھی ہوتا ہے عذاب جسم کو بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام تشریف لے جا رہے ہیں حضرت زید بن ثابت اللہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ نبی اسلام خچری پر سوات تھے نبی اسلام کی خچری بگڑ گئی تو یہ صحابہ کرام رسم دوڑے کہ کہیں یا خطری حضرت کو گرا نہ گئے تو جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہاں پانچ یا چھ کمریں تھیں نبی علیہ السلاط اسلام نے سنایا کہ تم میں سے کچھ جانتے ہیں کہ یہ قبریں کی ہیں تو ہم نے سے ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں یہ قبریں ہیں ان مشرقین کی جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے مر گئے تھے جو ان کی قبریں فرمایا کہ جی ہاں یہ حضرت قبریں ان کی ہیں جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے مر گئے تھے حضرت کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا دن کی چیزیں جو میں سن رہا ہوں ان میں سے کچھ بھی سنوا دے اب نبی علیہ السلام کہاں کھڑے تھے جہاں روحیں دفن وہاں کھڑے تھے جہاں جسم دفن تھے معلوم یہ کے جسموں سے ہو رہی تھی اگر جسم روح کا تعلق کوئی نہیں تو پھر یہ چیزیں کیسی تھی اور رہی یہ بات سوال وہ کھچڑی جو ہے وہ بدک گئی اور آج آپ دیکھیں کہ اس معنی یہ ہیں کہ آج جو قبرستانوں میں دفن ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نیک ہوں گے کہ یہاں تو ہماری بکریاں ہمارے گدے ہمارے کھوتے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ گھوم پھر رہے ہیں قبرستان کے اندر لیکن وہ تو نہیں برکتے تو وہ تو نہیں برکھتے تو اس کے معنی ہے ان لوگوں کا عذاب نہیں ہو رہا ہاں عذاب یقیناً ہو رہا ہے لیکن یہ اس لیے نہیں برکھتے اور تمہیں اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک چیز ذہن میں اصول رکھیں نبی علیہ السلاط السلام سے جس کا تعلق ہوگا حضرت سے جس کا تعلق ہوگا شعور بھی اسی کے اندر پیدا ہوگا اور جس کا تعلق نہیں اللہ فرما رہے ہیں براک اللہ کا شعور ہوں کہ تم تو اس کا شعور نہیں رکھتے نبی علیہ السلاط والسلام تشریف لائے فرما کے تشریف لائے بدیرہ منورہ کے اندر اور نبی علیہ السلام السلام خطبہ دیتے تھے کھجور کے تنی کے ساتھ سہارا لے کر ایک خاتون انصاری صاحب رہا جو گزری دیکھا کہ حضرت اس تنی کے ساتھ کھڑے ہوئے سہارا لے کے خطبہ فرمانے اس نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی بیٹھنے کی چیز آپ کو بنوا کر دے دوں اور میرے لیے مشکل کوئی نہیں کہ میرا یہ غلام جو ہے وہ نجار ہے پڑھائی ہے لکڑی کا کام کرتا ہے تو میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں کوئی مجھے پریشانی نہیں مجھے سہولت ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں بنوا دوں اگر ہمارا دل چاہتے ہیں کہ یہ خوشی اسی میں ہے تو بنوا دے تو اس نے حضرت کے بیٹھنے کے لیے ممبر بنوا دیا جمعہ کا دن تھا نبی اثرات اسلام اس ممبر پر تشریف فرما تھے خطبے دینے کے لیے حضرت تشریف لائے جیسے ہی آ کے ممبر پر بیٹھے اب وہاں افراد کتنے ہوں گے مسجد کے اندر ایک دو تین چار یہ تو ہماری حالت ہے نا کہ جمعے کی نماز ہے جب سلام پھیر کے پارے ہوں دیکھیں پیچھے لائن کی لائن سب سے سب کھڑی ہوئی ہے نبی علیہ کے صحابہ جان کی کیفیت یہ نہیں تھی وہ تو حضرت کہ تشریف لانے سے پہلے اشتیاق کی کیفیت میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کثیر مجمع ہوگا جمعے کا دن ہے اور حضرات کہاں کہاں کے دور دراز کے لوگ بھی آئے ہوئے ہوں گے مسجد پوری انسانوں سے افراد سے بھری ہوئی کیریا اثر جیسے بھی ان پر تشریف فرما ہوئے اور حضرت نے خلاف معمول اس تنے کے ساتھ سہارا نہیں لیا حضرات صاحب کرام رہنماتے ہیں اس تنے سے کونے کی آواز آئی اور اتنی دھاڑے ماری ہوئی رونے کی آوازیں تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ابھی تنا پھٹ جائے گا اب اس کو ایک آدمی نے نہیں سنا دو آدمی نہیں سنا پورا مجمع سن رہا ہے نبی علیہ السلام کسی حالت میں ممبر سے لیجیے تشریف لائے حضرت نے اس کھجور کے تنے اپنے سینے سے لگایا جیسے کہ روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد یہ رونے کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی اور آج تک اس کو کرا نبی علیہ صاحب وسلم کے جسم اثر سے لگنے والی مٹی تو آشی عظیم سے زیادہ مقدس ہے اور جو حضرت کے جسم اثر کے ساتھ جو بے جان چیز لگے گی اس کے اندر بھی شعور پیدا ہوگا اب یہ رونا یہ انسانی شعور ہے یہ کب پیدا ہوگا جب حضرت کے ساتھ تعلق ہوگا انسانوں کا تعلق تو ایمان کا تعلق ہے اب دیکھیے یہاں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں انسان کو شعور حاصل ہے انسان کو شعور حاصل ہے جانور کو شعور نہیں بے جان چیز کو شعور نہیں نبی علیہ السلاط والسلام کے ساتھ جو لگے گا جس میں شعور نہیں اس میں شعور پیدا ہوگا جس میں شعور ہے اس میں شعور پیدا ہوگا نہیں اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا اور ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان شعور سے بات معلوم کرنے کو نہیں کہتے شو ایمان آخر سے بات معلوم کرنے پر نہیں کہتے ایمان حضرت کی خبر پر اعتماد کرنے کو کہتے صحابہ کرام لوگوں نے جب یہ بات سنی ریسات اسلام فرمائے یہ آج کے مفترین اور ماہرین نے یہ کہا کہ جناب یہ خسری نے کیسے سن لی پھر اس نے کیوں نہیں سنی پھر یہ کہ صحابہ نے نہیں سنی پھر نبی علیہ صاحب اسلام صاحب نے کوئی بات نہیں جب حضرت نے یہ بات فرمائی صحابہ کے طرف دیکھا تو سب کے چہروں کے رنگ گئے فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کے بارے میں سن کر جو خوشی میرے دل میں پیدا ہوئی ہے اس میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہوگا اور اگر جہنم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں نبی احساط اسلام کی زبان مبارک سن کر جو خوف پیدا ہوا ہے اس میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہوگا یعنی کیا مقصد کہ ہمیں اپنے دیکھنے سے زیادہ نبی احساط اسلام کے بیان فرمانے پر ایمان یہ ہے ایمان اور یہ ہے صحابیت دیکھیے یہ بات آگے آئے گی ہجرت کے موقع پہ آگے آ رہی ہے توبہ کے چمکتی ہوئی تلواریں نبی علیہ السلام کے گھر کے گیٹ پہرا دے رہے ہیں افراد چمکتی ہوئی کروانے لے کر نکال کے کھڑے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے گیا علی میرے پستل پہ سو جاؤ چادر اوڑھ لو میں جا رہا ہوں تو حضرت کیا کرتے پاؤں پڑ جاتے ہیں حضرت رات بھی کمال کر کرنے دو تو تھے چلو ایک دوسرے کا سہارا تو تھے ان دشمنوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سامان تھا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تلواریں سبق کی نظر آ رہی ہیں تجھے کچھ نہیں کہیں گے نقصان نہیں پہنچا سکتے تجھے اگر یہ تلواریں چمکتی ہوئی تلواریں تلوار کسی کو دیکھتی ہے ایسے کون ہے کون نہیں تلوار کسی کو پہچانتی ہے تو نہیں اپنے مشاہدے پہ اعتماد نہیں اعتماد کس پہ رستان کے فرمانے پہ اعتماد ہے یوں سوئے ہیں اطمینان کے ساتھ کہ شاید اس سے پہلے کبھی اطمینان سے یوں نہیں فرمائی ہوگی اس لیے کہ نبی والسلام کے فرمانے پر کس قدر اعتماد تھا اللہ عنہ کو میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اللہ نے ان کو یوں نہیں چنا کوئی بات تو تھی جو اللہ نے ان کو چنا ہے نبی استاد اسلام کی صحبت کے لیے خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ جس نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چنا اسی اللہ نے میری صحبت کے لیے ان کو چنا ہے تو انتخاب اللہ کا ہے ایسے تو انتخاب نہیں تو کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اچھا سر یہ کیسے ہوگا خچری نے سنا آواز کو ہم نے نہیں سنا حضرت یہ کیا ہے یہ کوئی بات نہیں حضرت نے جب چیکوں کی طرف دیکھا کہ چیکوں کے رنگ اڑے ہوئے سہنے ہوئے نبی علیہ والسلام نے فوراً فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کے ہم عذاب قبر سے ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ کے ہم عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ کے ہم فتنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں وہ فتنے جن کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم ہے ان سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں جن کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم ہے ان سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں اور تینتالیس کتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں اگر کماتے ہیں وہ اسی کے مطابق دوڑتے ہوئے چلے یہ ہے اعتماد کی کیفیت تو میں یہ بات اب کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلاط السلاط والسلام تو نبی علیہ والسلام ہیں کافر کے اندر بھی برزخی حیات موجود ہے اگر برزخی حیات نہیں تو اس کو عذاب کیسے محسوس ہوگا تو کافر میں برزخی حیات موجود ہے ایمان والے میں تو کی حیات زیادہ مضبوط ہوگی شہید کے بارے میں خود اللہ سے بات بطالہ فرما چکے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شور نہیں رکھتے جب اللہ نے فرما دیا کہ تم شور نہیں رکھتے یعنی اپنے حواس سے اور اپنے ذرائع سے تم معلوم نہیں کر سکتے کہ زندہ ہے ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ زندہ دیکھیے اس کا مشاہدہ کیا یہ بات آگے سر انعام میں آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلے ہیں مدینہ منور سے باہر کسی کام کے لیے جائے اگر جا رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ اونٹ پر سوار آ رہا ہے نبی علیہ السلام نما تو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ سوار قریب پہنچا اگر نے فرمایا ویسا جسرا فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے کہاں سے آئے ہوں تاج حضرت دور دراز سے آیا ہوں اپنے آہل عیال کو چھوڑ کر آیا ہوں اپنے وطن کو چھوڑا ہے اپنی قوم کو چھوڑا ہے علاقے کو چھوڑا ہے بال بچوں کو چھوڑا ہے مالو کو چھوڑا ہے بڑے اہم کام کے لیے آیا اگر ہونا کہ وہ اہم کام کیا ہے کہا کہ میں نے سنا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں میں ان کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ایمان لاؤں میرے کہ جہاں تو پہنچنا چاہتا تھا وہاں تک پہنچے بلا تصور کو بلا تاخیر کہا کہ حضرت مجھے بتائیں ایمان کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے جو بنیادی باتیں ہیں اس کو بتا دی حضرت پوچھا کہ جو راستے میں آئے ہو رکتے ہوئے آئے ہو کھاتے بتا کہ نہیں حضرت جب سے چلا ہوں کہیں نہیں رکا اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہوں اونٹ بھی راستے میں جو سبزہ دیکھتا تھا اس کو منہ مارتا ہوا چلا ہے میں بھی اونٹوں بیٹھا رہا جہاں پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے گزرتے ہوئے درختوں کے پتے توڑتا رہا ان کو چباتا ہوا آیا ہوں کہ تاثیر نہ ہو جائے کہ ایمان لانے کے اندر پہنچا تو اب کئی دن کا سفر تھا جہاں جو آیا تھا کھایا پیا کچھ نہیں اور یہاں بھی سوال کیا سوال سے باہر جو سمجھ دیا کہ یہ کام کرنے ہے اس کی تعمیر ہوگی کہ مجھے اجازت فرمایا کہ جتنا سفر کر جائے ہو بھوکے ہو تھوڑی دیر رک جاؤ کھانا کھا لو پھر اس کے بعد چلے جانا کہا میں نہیں رک سکتا میں نہیں حضرت کیا مجبوری ہے کہا کہ حضرت میں یہاں رک جاؤں کھانا کھانے کی دیر میں اگر پیچھے میرے قبیلے کا کوئی آدمی ایمان لائے بغیر مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اسے میں نہیں رک سکتا میں نے فوراً واپس جانا ہے اور اپنے قبیلے کو پیغام دے رہا ہے یہ ہے درد دل تیزی حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اجازت دے دی تیزی کے ساتھ سر نے اونٹ کو موڑا ہے تیزی سے اور جب اونٹ کو تیزی سے موڑا ہے تو جنگلی چوہے کی دل کی اس پہ اونٹ کا پاؤں پڑا اونٹ کا پاؤں پڑا اور اونٹ کا توازن برقرار نہیں رہا یہ اوپر سے نیچے کو گیا ہے سر کے بعد اگر میں کہ دوڑو اس کو اٹھاؤ جب قریب گئے صاحب نے تو میں کہ اس کا انتخاب اٹھاؤ اور اس کی تحریر اور تفریح کا انتظام کرو یہ فرمایا آگے تشریف لائیں پیچھے پہنچ جائے پرمجھا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آپ اس کو اٹھاؤ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں روکا تھا تمہیں کیوں روکا تھا اللہ جانے اللہ کے لیے سمجھا فرمایا کہ یہ خاکوں کے ساتھ آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پہ فرشتے جنت کے پھل لائے تھے اس کے منہ میں دے رہے تھے یہ کھا رہا تھا اس میں نے کہا رک جاؤ کیا کسی نے دیکھا نہیں نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق باقی کس سے دیکھ رہے تھے نبوت کی آنکھ ظاہر سے دیکھ رہی تھی اور باقیوں کے کون کی آنکھ دیکھ رہی تھی باقی کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی باقیوں کے دل کی آنکھیں دیکھ رہی تھی حضرت کے کے فرمانے تو تو یہ ہے ایمان یہاں اللہ بار بتانا نے یہ بات فرمائی کہ نبی احساس کی ذات حضرت نعمت ہے جو ان کی اطاعت بھی لازم ہے اور جو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرے گا مفید کی دعا کی نبی احساس ہم دعا فرمائیں گے اللہ اس کی مفید فرمائیں گے تو یہ نعمت ان کے لیے ہے جن کے لیے اطاعت ہے کیونکہ ہمارے لیے بھی اطاعت ہے پھر ہمارا یقین ہے کہ ربیع رحاط اور سلام کی نعمت ہمیں بھی حاصل ہے تو لہذا بندی حیات اشارہ عصائی سے بھی معلوم ہو رہی ہے اور یہاں پھر بات نامکمل نہ رہ جائے میں بات کو مزید تھوڑا سا کر دوں میں یاد کر رہا تھا کہ کافر کے مقابلے میں ایمان والے کی حیات زیادہ مستحکم ہے کہ راحت کی ہے اور عام ایمان والے کے مقابلے میں شہید کی حیات زیادہ مستحکم ہے کہ اللہ نے اس کا واضح فرمایا تو زندہ ہے اور رسک بھی اس کو دیا جاتا ہے اور شہید کے مقابلے میں نبی کا مقام تو بلند ہے تو نبی کی حیات تو زیادہ مستحکم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ نواسر آداب کے سو جاتے ہیں کہ حدیث کا وقوم یہ کہ انسان نواز ادا فرما کے سو جاتے تھے اور جب حضرت بیدار ہوتے تھے نہیں فرماتے تھے نماز ادا فرماتے تھے حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ نیند سے وضو پوچھتا ہے نے تعجب کے لیے احسان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو سوئے ہوئے تھے فرمایا کہ عائشہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں ولا جنا مقلبی میرا دل نہیں سوتا تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نیند امتی کی نیند سے مختلف ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کی نیند اس لیے مختلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وہی نازل ہوتی ہے چاہے عالم بیداری میں ہو چاہے نیند کی حالت میں ہو دونوں وہی ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں دونوں میں فرق کوئی اور اگر نیند کی حالت یہ وہی نازل ہوتی ہے دل پر اگر دل کی کیفیت میں عالم بیداری اور نیند میں فرق ہو نبی کی دل کی کیفیت میں تو وہی یہ قبول کرنے کی نوعیت میں فرق پیدا ہوگا تو جب فرق پیدا ہوگا تو وہ وہی جو نیند کی حالت میں آئی ہے وہ کتی اور یقینی نہیں ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو نیند کی حالت میں بھی دل کی کیفیت میں رسیدہ رکھتے ہیں جیسے کہ عالم بیداری جب حضرت کی نیند امتی کی نیند سے مختلف ہے بیداری کی نیند ہے اگر حضرت کی وفات امتی کی وفات بھی مختلف تو لہٰذا اس سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو برزخی حیات جو ہے وہ حاصل ہے اس بار اللہ و تعالیٰ نے کسی رخو کے اندر یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت کے فیصلے کو نثر قبول کرنا ہے بلکہ ایک عجیب بات یاد فرمائی کہ فیصلے کو قبول ہی نہیں کرنا بلکہ اس فیصلے کے بارے میں دل میں کسی قسم کا شک اور ناگواری کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس بار اللہ تبارک بتا دیں رقو کے سو تیئیس کی پر اس رقو کے آخر میں بات بادشاہ فرمائی کہ جو اللہ کے رسول کی ذات کرے گا وہ قیامت کے دن آخرت میں جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا اور وہ چار گروہ ہیں جن پہ اللہ کا خصوصی انعام ہے و و و صدیقین شہلا یہاں ایک واقعہ فرمایا یہ بہترین رفاقت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر بھی ان کی رفاقت کو اختیار کرنا چاہیے نبوت کا سلسلہ کیونکہ اسلام پر بند ہو چکا صدیق کس کو کہتے ہیں صدیقین شہدا اور صالحین بھی اس امت میں چلتے رہیں گے صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے ایمان لائے بغیر دلیل کے بغیر دلیل کے ایمان لائے اور پھر ایمان کی خود دلیل بن جائے وہ صدیق ہے شہید وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کی دلیل بن جائے اور صالح وہ ہے کہ جس پر نیکی کی رغبت ہو گناہ سے نفرت ہو تو مزاج ہی ایسا بن جائے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور اس کا رجحان نیکی کی طرف رغبت نیکی کی طرف ہو وہ سادے تو یہ چار گروہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ انعام یافتہ گروہ ہیں اس آئس کا جو شان نزول ہے کہ نبی علیہ والسلام کے غلام ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ والسلام نے ان کو آزاد سمجھ لیا تھا جب احسان تشریف لائے دیکھا کہ وہ ایک تو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سنگین سے بیٹھے نبی علیہ السلاط والسلام نے ان کو اپنے قریب بلایا حضرت کو تعجب ہوا کہ میرا صحابی اور اس قدر غمگین تو حضرت رنگین کے تو ایسے غمگین بیٹھے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام اور نقصان دنیاوی پر غمگین ہوں تو اس کا تو تعجب یقیناً ہوگا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نہیں صحابہ کے غلاموں کے غلام حضرت سید عبد القادر گیرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سہدی حیثیت کے سبق پڑھا رہے تھے حضرت کی تجارت کی بڑی وسیع تجارت کی اللہ نے ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت نوازا کہ عبد القادر گیرانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نوازا پہلی حیثیت تو حضرت سے اللہ قادر جائیں رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں تشریف لائے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں صحابہ کرام رحم کے بعد تابعی تابعین کے بعد صبر تابعین اس کے بعد پھر بات کا سلسلہ ہے تو عبد القاری جان رحمۃ اللہ علیہ بات کے سلسلے میں تو حضرت عبد القاری جان رحمۃ اللہ سبق پڑھا رہے تھے کہ حضرت کا قاری جو تجارتی نمائندہ تھا وہ آیا حضرت اطلاع ہے بری خبر سے کہ جو ہمارا جہاز کھلا تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا وہ لاپتہ اس کا پتہ ہی کوئی وہ لاپتہ ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں تو حضرت نے یوں سر جھکایا سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ چلا سبق میں مشہور کچھ دیر کے بعد پھر آیا کہنا کہ مبارک ہو کہ وہ جہاز مل گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف آ رہا ہے بخیر و آفیت سے حضرت نے سر جھکایا سر اٹھایا تو میں الحمد للہ وہ گیا شاگردوں کا تعجب ہوا کہ شیخ نے کرتی حدیث تو یہ ہے نبی اسلام کے اخاطی گرامی تو یہ ہے کہ اگر نقصان ہو صدمہ ہو تو انا لاہ و ان پڑھتے ہیں خوشی ہو تو الحمد للہ پڑھتے ہیں شیخ نے نقصان کی بات آئی تو بھی الحمد للہ پڑھا خوشی کی بات آئی تو بھی الحمد للہ پڑھا تو یہ تو حدیث کی خلاف ورزی ہو گئی کیونکہ مطالعہ حدیث کا تو ہم نے کیا ہوا ہے نا اس لیے ہر بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے اب شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت کی بات تو یہ حدیث کے خلاف گئی تاجو سے پوچھا حضرت فرمایا کہ نہ میں نے نقصان پر الحمدللہ پڑھا ہے نہ میں نے خبر اچھی خبر پہ الحمدللہ پڑھا ہے میں نے تو ایک اور بات پہ پڑھا ہے کہ جس وقت خبر آئی کہ جہاز لاپتہ ہے میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ کیا اس کو صدمہ ہوا ہے مال کے نقصان پر کا اگر ہوا ہے تو اس کے معنی ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے جب میں نے دل کی طرف توجہ کی دل اسی طرح بے نیازی کی کیفیت میں تھا اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھا میں نے کہا الحمدللہ کہ میرے دل میں مال کی محبت پیدا کی اور ہمارا کہ جس پر یہ خبر آئی کہ جہاز مل گیا تو پھر میں نے دل کی طرف دیکھا کہ اس کو خوشی ہوئی ہے مال کے ملنے کی اگر خوشی ہوئی ہے اس کے معنی ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے جب میں نے دل کو دیکھا تو اسی دن بے نیازی کی کیفیت میں اللہ کے ذکر میں مشہور تھا تو میں نے الحمدللہ پڑھا کہ الحمدللہ کے مال کی محبت میرے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی یہ تو خدام کے خدام کی کیفیت ہے تو صحابہ کرام ان کی کیفیت کیا ہو تو نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ صبان رضی اللہ عنہ پر کہ میرا صحابی اور ایسے بیٹھے ہیں رنگین جیسے بڑا نقصان ہو گیا اور نقصان بھی ہو گیا ہو تو دنیا کا نقصان ہے تو اس کے اندر غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے میں فرمایا کہ صوبان معلوم ہوتے ہیں کہ تمہارا کو بہت بڑا نقصان ہوا کہا نظر نقصان تو نہیں ہوا لیکن ایک خیال آ گیا اس خیال کی وجہ سے غمگین ہوں نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ نقصان بھی نہیں ہوا صرف خیال آیا ہے اور خیال کی وجہ سے اتنا غمگین تو میں وہ خیال کیا تو میرا نظر خیال یہ آ گیا کہ اگر ایک دن میں کم از کم ایک دفعہ آپ کا چہرہ انور نہ دیکھ لوں طبیعت کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو آخرت میں جنت میں ہوں گے آپ کا جنت میں ہونا تو یقینی ہے ہمارا تو یقینی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل بھی فرما دیں تو آپ تو اوپر کے مقام میں ہوں گے ہم تو نیچے ہوں گے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوا تو جنت میں واقع سے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جواب نازل فرما دیا کہ جو اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو رفاقت نصیب ہوگی اعلیٰ افراد کی تو جس درجے کی اطاعت ہوگی رفاقت کی اسی درجے کی ہوگی میں فرما دیا کہ یہ آپ کے صحابی رضی اللہ یا آپ کی رفاقت میں ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اسلمی قبیلے تھے نبی علیہ السلام ایک سفر پہ تھے کہ رات پر جاتے نبی السلام کی طرف دیکھتے رہے خزر جب بے رات ہوئے تو جلدی سے بیٹی رکھی پانی لا نبی السلام حاجت سے فارغ ہوئے تو علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لیا وضو کرایا رات کی تاریخی ہے رات کا آخری پہرے ہے قبولیت کا وقت ہے نبی السلام نے خوش ہو کے فرمایا کہ مام کیا مام حضرت بڑی پریشانی آج کل مقدمے والوں نے پریشان کر رکھا ہے کاروبار آج کل مہنگا ہے گرمی ہے گاہ چڑھتا ہی نہیں یہ پریشانی ہے بچے بڑے ہو گئے رشتوں کے بارے میں بڑی پریشانی ہے یہ پریشانی وہ پریشانی ہم سب نے کم کر رکھا ہے یہ پریشانی میری افزانی یوں نہیں چنا ہوں کہ کہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے جس کی قبولیت میں شک و شبہ کی رات کی تنہائی ہے آخری پہر ہے قبولیت کا وقت ہے حضرت خود فرما رہے ہیں کہا کہ حضرت مجھے بڑی مختصر سی بات حضرت مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے حضرت کہ یہ میرے پاس کی بات ہے کہ میں تو مختار کل ہوں جس کو جہاں جاؤں پہنچا دوں میں سنا کہ میرے پاس کی بات وہ کوئی اور چیز مان آگے وہ بھی صحابی تھے اللہ کو سمجھتے رہے کہ حضرت کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی سنا کہ حضرت یا تو مجھ سے پوچھتے نا مجھ سے پوچھتے نا کوئی چیز انعام فرما دیتے جب پوچھا ہی ہے تو جو میں چاہتا ہوں مجھے وہی لے اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا اور تمہاری دعا کو سجدوں کی کثرت سے مضبوط کیجیے کہ عملی نہ اختیار کرنا کہ حضرت نے دعا فرما لی اب کام ہو گیا بس حضرت سے تعلق قائم ہو گیا بیت ہو گئی حضرت سے اب حضرت کی نمازیں ہماری نمازیں حضرت کا ذکر ہمارا ذکر بخش ہو گئی بیت کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ والے سے تعلق قائم ہو گیا تو بس ذمہ داری ختم ہو گئی کہ نہیں بلکہ احساس سے ذمہ داری پیدا ہوا ہے میں فرمایا کہ کیوں تم یعنی سجدوں کی کثرت مراضی کے نوافل نوافل کثرت سے پڑھنا تاکہ میری دعا جو ہے وہ مضبوط ہو اور تجھے اس کا فائدہ پہنچے تو نبی احساس اسلام کی رفاقت یہ حضرات صحابہ کے عالم کا مقصود تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ یہ رفاقت حاصل ہوگی اس پر اتنی ذات کامل ہوگی اس کا در یہ رفاقت نصیب ہوگی صفحہ نمبر ایک سو تیئیس پر یہ رقو نمبر دس یا لگی آمنوا انہوں خود وحید رقم فن فروخت صبح سے اللہ و تعالی نے جہاد کا اصول بیان فرمایا اور یہ بات فرمائی کہ جو موقع پرست لوگ ہیں اگر کامیابی ہو تو ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں زندہ باد کہنے والے ہوتے ہیں اور اگر بظاہر کامیابی نہ ہو آزمائش آ جائے تو پھر یہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے چاہے اس میں شہید ہو جائے یا غالب آ جائے ہر صورت میں اللہ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہے صبح ایک سو تیئیس یا ایک سو چوبیس پہ اللہ تبار مطالعہ نے فرمایا کہ ایک جہاد تو وہ ہے کہ جو دین کے غلبے کے لیے ہو اور دوسرا جہاد وہ ہے کہ فرمایا کہ ایمان والے کافروں کے نرحے میں ہیں اور ظلم و تشدد کے اندر ہیں تو ایمان والوں کو ان کو چھڑانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ جہاد وہاں بھی ہوگا جہاں دین کا غلبہ مخصوص ہو اور وہاں بھی ہوگا جہاں ایمان والے مظلوم ہوں اور ان مظلوموں کی مدد کرنا بھی لازم ہے جہاد کے ذریعے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کفار وہ ہیں کہ جو تاحود کے راستے میں جہاد کرتے ہیں فرمایا کہ تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو شیطان کی تدبیریں کمزور صفحہ ایک سو چوبیس کا رکن نمبر گیارہ ہے کا اس سے اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ بعض لوگ جہاد و کتاب سے بھاگتے ہیں اس لیے کہ اس سے موت واقع ہوگی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ذرا مؤخر کیا جائے ایک سو پچیس سے فرمایا کہ تم کیا مضبوط کلوں کے اندر بھی بند ہو کر بیٹھ جاؤ موت میں وہاں پہنچے گی اور اس بات یہ فرمایا کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اچھائی ہو تو اس کو اللہ کی نسبت کرتے ہیں اور اگر برائی ہو تو اس میں اسلام کی نسبت کرتے ہیں فرمایا کہ لاپذہ اور اصول یہ ہے کہ جو اچھائی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف اور برائی پہنچتی ہے یہ اپنے تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے اور اس بات اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا اور ساتھ یہ بات ہمیں سب ہے کہ پچیس کے آخر ایک سو چھبیس سے پگار یہ قرآن مجید نبی علیہ السلاط والسلام کا جدار ہے اور یہ قرآن مجید یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے اور نبی السلاط والسلام پر نازل ہوا صفحہ ایک سو چھبیس سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی یا خود فیصلہ کرنے کی بجائے نبی علیہ والسلام سے فیصلہ کراؤ اور ان کے احکامات پر عمل کرو اور نبی السلاط والسلام کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رجوع کرو جو استمبا کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی جو مشتحد ہیں ان کے اشتہار پر عمل کرو اس بات سوئے کے چھبیس کے اللہ نے فرمایا کہ نبی اسلام آپ اللہ کے راستے میں کتاب کریں آپ ایمان والوں کو کتاب کی ترغیب دیں اور اگر کوئی ساتھ چلنے والا نہ ہو تو بھی آپ اکیلے جہاد و کتاب کے لیے چل پڑے جہاں گے کہ ایک بات چیت کے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں تو ایسا نہیں ہوا حضرت اکیلے چل پڑے ہوں اور ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہ ہو لیکن ممکنات میں سے نہیں مقدار حضرت کے کہ حضرت آپ ہم سے مشورہ کیوں کرواتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کے حکم کی تعمیر کریں گے وہ سے لڑیں گے آپ کو لڑنے نہیں دیں گے آپ کے آپ کے آگے بھی ہم لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی ہم لڑیں گے دائیں بھی ہم لڑیں گے بائیں بھی ہم لڑیں گے پھر آپ کو کیوں لے جانا چاہیں گے بنی اسرائیل کی سے نہیں کہیں گے کہ ہونا آپ امتحاد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں نہیں تو میں کہتے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آگے بھی ہم لڑیں گے پیچھے بھی ہم لڑیں گے دائیں بھی ہم لڑیں گے بائیں بھی ہم لڑیں گے دشمن کی تلواریں آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے آپ کو لڑنے بھی نہیں دیں گے پھر آپ کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں تو میں کہ حضرت آپ کو صرف اس لیے لے جانا چاہیں گے کہ حضور آپ کے حضور اقدس کی وجہ سے رحمت اور تو اس لیے اس دور میں تو ایسا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ اکیلے پیچھے رہ گئے یہ آپ کے عمل ہوا ہے کہاں ابو کا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جس کو نے زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ کا انکار نہیں تھا بلکہ یہ کہا کہ ہم مرکز کو زکوٰۃ نہیں دیں گے نبی اسلام کی حیات مبارکہ میں ہم زکوٰۃ بھیجتے تھے اب ہم زکوٰۃ وہاں بھیجنے کے بجائے اپنے قبیلے کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو دیں گے تو مرکز کو نہیں دیں گے زکوٰۃ ابو بار شریف رضی اللہ عنہ کہا کہ نبی اسلام کے دور میں کہ رسی بھی آتی تھی اور رسی بھی رکے گی تو میں تو بھی جہاد کروں گا تو رضی علیہ السلام نے آزاد صاحبہ جان کو بلایا مشاورت کے لیے اس وقت کس طرح کے خلاف جہاد ہو رہا تھا سیاست کے خلاف جہاد ہو رہا تھا مرتدین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو مسلمان مختلف جہادوں کے اندر مصروف تو ابو کا فکر ہونا کہ یہ مانی زکوٰۃ نے یہ سر اٹھایا ہے تو ان کے خلاف جہاد کرنا ہے تو اس بارے میں اپنی رائے دیں تو حضرت عمر ہو جیسے بھی موجود تھے تمام حضرات کی رائے کی حضرت جتنے افراد ہیں اتنے محاذ ہیں ان پہ چل رہے ہیں تو فوری طور پر ان کے خلاف رایا محاذ نہ کھولا جائے حکمت عملی کا تقاضا ہے جب انتظار کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کی سڑکوں بھی کی جائے اس وقت حال یہ ہے کہ روم ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے عیسائیت اس وقت دنیا میں بہت بڑی طاقت ہے جیسے کہ آج بہت بڑی طاقت ہے تو یہ مدینہ مرو میں داخل ہوگا یہاں مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا چند افراد چند مرد موجود ہیں وہ بھی آپ گے دیکھیے مانیت اثرات لڑنے کے لیے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں کوئی ہوگا نہیں اور کیسے روم کی فوجیں شہر میں داخل ہوں گی اور امہات المومن رضی اللہ عنہ بھی یہاں موجود ہیں ان کی بھی زیادتی اور تکلیف ہوگی تو اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اس ذرا مؤخر فرما یہ نہیں کہ نہ کریں جہاد سے بھاگنا نہیں جہاد تو کر ہی رہے تھے لیکن یہ ہے کہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کے بجائے اس کو ذرا مؤخر فرما لیں عرت سے فارغ ہو جانے کے لیے متوجہ ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ میں اس بات کو تو گوارہ کر سکتا ہوں بڑا سخت جملہ ہے کہ میں اس بات کو تو گوارہ کر سکتا ہوں کہ کیسر روم اپنی فوجوں کے ساتھ مدین میں داخل ہو جائے شہر کا تقدس مجروح کر دے مجھے قتل کر دے امہات مین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے امہات رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ اور میری ہماری لاشیں کتے گلیوں میں کثیر کے یہ تو میں گوارہ کر سکتا ہوں لیکن دین میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اگر تم جانے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک نہیں تو میں اکیلا جا رہا ہوں فی سبیل اللہ کے حکم کی تعمیر کے نبی علیہ السلام نبوت کا ہے کسی کی تو یہ آپ ظاہر ہوا ہے کہاں ابو بکر شریف دور میں سلوار اٹھائی چل پڑے تو یہ حضرات اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ لیے تو میں کہ حضرت آپ کسی رکھیں حکم دیں ہم چلتے ہیں حضرت کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں تو حضرت نے جو ہے وقت تشکیل دیا دفتر تشکیل کیا اور ان کے خلاف روانہ فرمایا تو ابو بغت سر قمرتا ہے سمر سلام کے دور میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت ارادہ فرمائے اور صحابہ رہا ہوں سوچ بچار بھی کریں یا یعنی کہ حضرت تعظم واضح اللہ نے اس میں اپنی جو رائے دی ہے حضرت بادل نے فرمایا کہ حضرت آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں وہ بات میں نے حضرت نے اخلاق نفر الزام کیا یہ بات حضرت سعد نواز الزام کی وہ حضرت آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں یہ انصاری تھے وہ مہاجر تھے کہ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں اب ہمیں حکم فرمائے ہم آپ کے ساتھ چل دیں اب ہمیں ساحل سمندر پر لے جا کر کھڑا کر دیں اور حکم دیں کہ سمندر کے اندر جاؤ اس کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے ہم ایک لمحہ سوچے بغیر سمندر میں تو یہ تھے تو لہٰذا حضرت کے دور میں ایسا نہیں ہوا یہ ابو یا جب دور کے اندر اس کا آپ کی حضرت ظاہر ہوا لیکن جیسی حضرت نے فرمایا کہ میں اکیلا جاتا ہوں تو تو ہر دن مومن ایمان والوں کو ترغیب دو اور خود نکل پڑو جہاد کے لیے تو یہ تمام حضرات کھڑے ہو گئے ایسے نہیں حضرت یہ نہیں ہو سکتا آپ یہی رہیں گے اور ہم آپ کے حکم شامل کریں گے اس بار اللہ سوال ہوتا ہے تو میں آ جو اچھی شفاعت کرے گا اس شفاعت کے اندر میں وہ بھی شریک ہوگا جو بری شفاعت کرے گا وہ بھی اس کے اندر شریک ہے یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کو آپ اچھے کام کی ترغیب دیں گے تو اچھا کام کرے گا تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہیں اور اگر کسی کو برے کام کی ترغیب دیں گے تو آپ اس برے کے اندر برابر کے شریک ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے سلام کے یہاں آزاد کچھ بیان فرمائے ہیں اور صفحہ ایک سو سینتیس سے رکن بارہ ہے ہمارے رکھوں پھر منافقین حقیقت سے فرمایا کہ ایمان والوں منافقین کے بارے میں تمہارے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ منافقین کے بارے میں اختلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ دین کے لیے اظہار کے لیے قربانی کے لیے تیار نہیں وہ قابل اعتماد نہیں اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پہ یہ رقم نمبر تیرہ ہے وہ مقام مبمن اللہ خدا خدا کے مسلمان کے لیے مناسب نہیں کسی مومن کو جان بوجھ کے ارادے سے قتل کرے اور صفحہ ایک سو انتیس سے فرمایا کہ جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرے گا فرمایا کہ اس کا انجام جہنم سے ہے اور سب ایک سو انتیس سے اللہ تبار وطالیہ نے بات کمائی کیا ایمان والو جب اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لو کہ اگر کوئی آدمی بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتا ہے تو تم اس کو کافر گمان مت کرو ابھی سے اگر اسلامی پیدا ہوئی ہے اس کی میں تو اس کی وضاحت کر دوں کافر ہے کہ حضرت آپ فرما دیتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر تو لہٰذا پہلے تسلی کرنی چاہیے اس لیے جو کلیمہ گو ہے تو اس کو تو کافر ہی کہنا چاہیے قادیانی کلمہ گول شیعہ کلمہ گول منکر حدیث کلمہ گول یہ سارے کلمہ گو ہیں جب اسلام کو کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو کاف کافی یہاں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ پہلے تحقیق کر لو کہ جو زبان سے دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا کیا وہ ایمان والا ہے کہ نہیں تحقیق تحقیق ہوگی اس اس آدمی کی جس کی وابستگی نہ ہو یا جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ہو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تو کون ہے اور کہتے ہیں میں یہودی ہوں کہا میں یہودی ہوں تو اب آپ اس سے مزید تحقیق کریں گے کہ نبی علیہ السلام کو تو نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا بس یہودی ہونا اس کے ذریعے کافی تو کون ہے میں عیسائی ہوں اب جب عیسائی ہے تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اب یہ سوال فضول ہے جب اس نے کہہ دیا میں عیسائی ہوں تو وابستگی واضح ہو گئی اب یہاں تحقیق کی ضرورت نہیں اب یہ ہے کہ تو کون ہے میں جی احمدی ہوں قادیانی اپنے آپ کو آمد ہی میں احمدی ہوں بس اب آگے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے تو کون ہے میں شیعہ ہوں اب آگے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وابستگی کسی کے ساتھ ہے تو اس کا پوکھر اور اس کا ایمان واضح ہے تو لہٰذا وہاں تحقیق غرض نہیں ہوگی تحقیق وہاں ہوگی جہاں وابستگی معلوم نہ ہو وابستگی جہاں معلوم نہ ہو وہاں پوچھا جائے گا اور جب وہ اپنی وابستگی ظاہر کر دے تو اس کے بعد جو ہے اس کا کوپر یا اس کا ایمان جو ہے وہ واضح ہو جائے گا تو یہاں یہ جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے لیکن اسی میں جو بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے بھی فرمایا اور یہ اصول بیان کیا گیا نبی السلام نے فرمایا کہ تو کسی کو جو کلمہ کا قائل ہے لا الہ الا اللہ کا قائل ہے تو تو اس کو کافر قرار مت دے لا تو کفیر ہو تو اس کو کافر مت دے نبی السلام کے شادی گرامی بالکل اشاد گرامی میں لیکن میرے پیارے بھائی اس کو پورا تو پڑھو کہ تو کفیر ہو بھی بھی کہ ایسا شخص جو ایمان والا ہے اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافی مت کہو ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کو آپ کافر کہہ دو چوری کی اس اس نے کو کافر کہہ پر جانتی کی اس کو کافر کہہ دو تو میں کفر کو یوں عام نہ کرو کہ کوئی گناہ ہوا ہے کسی نے جھوٹ بولا تو نے کہا تم تو کافر ہو نہیں کہ گناہ کی وجہ سے عمل کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا عقیدے کی وجہ سے کافر کہا جائے گا تو کفر جو ہے وہ عقیدے کی وجہ سے ہوگا عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر نہیں کہیں گے آپ پوچھیں گے نماز کیوں نہیں پڑھتا کہتے میں اس کو کافر نہیں مانتا اب یہ کافر ہو جائے گا کیونکہ عقیدہ بدل کہتے ہیں حضرت بس سستی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف میں آپ بھی دعا کریں تو یہ کمزوری ہے تو نماز کو فرض مانتا ہے لیکن عمل کی کمزوری ہے اس طرح سے کافر نہیں کھایا جائے گا روزے نہیں رکھتا اگر روزے تو فرض نہیں تو آپ کافر ہے لیکن یہ کہ روزے تو فرض ہیں بس یہ ہی ہے سستی ہے بس دعا کر میں اللہ ہمارے حال دی اب روزے کو فرض مان رہا ہے تو نہیں رکھ رہا کہ یہ فاسق ہے گناہ گار ہے ان کے حادثے کا لیکن کافر نہیں تو یہ بات یہاں سمجھی گئی ہے یہ مانی نہیں ہے کہ یعنی نہ جو زبان سے کہہ دے تو میں اگر یہ ہو یہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا تو وہ جہر کا قبلہ کون سا تھا بیت اللہ تو اس سے میں کہ سب سے بڑا ایمان والا تو وہ ہو گیا تو اس کو کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ تو اسی قبلے کو مانتا تھا بلکہ وہ تو دعویٰ کرتا رہا کہ نبی علیہ السلام اس قبلے کو چھوڑ کے چلے گئے اور ہم اس قبلے کو سنبھالے ہوئے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے اہل قبلہ سے مراد ہیں کہ جو نبی علیہ والسلام کے طریقے پر ہوگا شریعت پر ہوگا وہ اہل قبلہ شمار ہوگا جو حضرت طریقے پر نہیں وہ اہل قبلہ شمار نہیں ہوگا تو معنی اپنی طرف سے بنانے کی بجائے مقوم وہی سمجھا گیا جو کہنے والے کی مراد ہے اس کو سمجھنا یہ ضروری سب ہے تو انتیس کے آخر پہ اللہ تعالیٰ سے حقوق میں یہ بات فرمائی کہ ایمان والوں میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد میں شریک ہوں کتاب میں شریک ہوں اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے رہیں اخلاقی معاملین ہیں تو فرمایا کہ یہ دونوں درجات کی لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہو سکتے صفحہ ایک سو تیس ہاں البتہ جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں اور جو ان کے پیچھے یہاں معاملت کر رہے ہیں اخلاقی اور ماضی معاملت کر رہے ہیں اللہ نے دونوں سے وعدہ کر رکھا ہے بھلائی کا لیکن فضیلہ تو انہیں کو ہے کہ جس میدان میں حصہ لے رہے ہیں سفر میں ایک سو تیس کا یہ رقو نمبر چودہ ہے ان اقوام الملائی کا انتوسی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرمایا کہ ایسا ماحول جس میں دین کا کام نہ ہو سکتا ہو فرمایا کہ اس ماحول کو چھوڑ دیا جائے اور اس ماحول کا اختیار کیا جائے کہ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو سفر نمبر ایک سو اکتیس پہ اللہ و تعالیٰ نے یہ بات اشاعت بھائی سفر کی حالت میں نماز میں کافی کی جائے اور جہاد کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سفر ایک سو بتیس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ جس وقت اطمینان کی کیفیت ہو اس وقت نماز کو پوری طرح سے قائم کرو جو جہاد کے رعایتیں ہیں اس کو چھوڑ دو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ایمان والوں پر فرض کی ہے وقت مقرر کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے دو فرض ہیں ایک فرض ہے نماز کا ادا کرنا اور دوسرا وقت ہے دوسرا فرض ہے وقت کے اندر ادا کرنا اگر نماز چھوٹ گئی تو دو گنا ہوئے ایک نماز کے چھوڑنے کا اور ایک وقت میں نماز ادا نہ کرنے کا دو گنا کبھی ہوئے اور بعد میں نماز پڑھ لی تو ایک گناہ ختم ہو گیا کہ نماز چھوڑنے والا گناہ ختم ہو گیا لیکن بے وقت پڑھنے کا گناہ جو ہے وہ باقی رہا اس کے لیے استفاد کرنا ضروری ہے جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ نماز وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے تو بھائی کیا یہ دو نمازیں ایک وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں نہیں اب اس کی دو صورتیں ظہر کی نماز آپ عصر کے وقت میں ادا کریں یا عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں تو یہ دو نمازیں اکٹھی ہوں گی اگر ظہر کی نماز آپ ادا کریں عصر کے وقت میں تو یہ نماز ظہر کی بے وقت ادا کی تو نماز ادا ہو گئی لیکن نماز میں تاخیر کا جو گناہ ہے گناہ قبیرہ وہ جنہیں ہے وہ استفار کرنا ضروری ہے تو جان بوجھ کے اس کو مؤخر کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے اور اگر آخری کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو یہ تو ایسے ہیں کہ ابھی نماز فاضی نہیں ہوئی اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کا نظام ہے اگر فاضر کی نماز سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو مجھ سے فاضر کی نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا نہیں ہوگا تو عصر کی نماز کا جب وقت شروع نہیں ہوا تو اس کے بارے میں سوال کیسے ہوگا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو نماز فرض ہوگی تو اللہ دیں گے ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت مقرر کے ساتھ تو اب کا وقت شروع ہوگا تو نماز فرض اور وقت سے پہلے نماز پڑھنا تو یوں ہے کہ جیسے ہماری وہ ایک حکایت بزرگ بیان کرواتے ہیں پہلے جو ہے یہ پانی کا انتظام اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا مساجد کے بعد بھی یہ ہینڈ پمپ لگے ہوئے تھے جنگل کے جن کو کہتے ہیں تو لوٹا بھاگ کے اندر جانا پڑتا تھا اور آپ کو ہے کہ مسجد کے لوٹے تو کیونکہ مسجد کے ہیں گھر کے لوٹے تو ہیں وہ تو اچھے ہونے چاہیے ایسے قیمتی ہونے چاہیے جو اس کو دیکھتا ہی رہ جائے آدمی لیکن یہ ہے کہ مسجد کے لوٹے ہیں بس وہ جاتے جاتے ہیں وہ ہونے چاہیے تو ایسے ہی مسجد کا لوٹا تھا گہرے اور بہتا تھا تو ایک بیچارہ نشے کا آدھی یہ لوگ تو ویسے اپنے خیالات میں مگن ہوتے ہیں تو بچپن کی بات ہے کہ ایسے یہ حرم گیٹ جو یہ دروازہ تھا بنا ہوا ہے ابھی پرانے دروازوں میں تو دو نشے ہی ایسے یہاں سے گزر رہے تھے لیٹے ہوئے تھے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ سر نیچے تھا تو یہاں چاہے تو اس لیے میرا مختلف واقعات زمانے میں یہ راکٹ کیا سول استعمال ہوتا ہے اس کو راکٹ کہتے ہیں تو ہمارے بچپن میں جو اس کا اب تو مزید جدید طریقے آ گیا تو اس کا یہ راکٹ کا بڑا تھا ہمارے محلے میں بھی کئی ایسے بیچارے ایسے تھے لیکن فاجی کی نماز پڑھ کے میں نکلا تو دو آپس میں باتیں کر رہے تھے ان دنوں میں روس امریکہ کا مقابلہ چل رہا تھا تو یہ خرید سیارے بھیج رہے تھے جان پر تو نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو ایسے رک گیا ایک دوسرے کہہ رہا ہے کہ اس کا نام لیا اس نے میں نام نہیں اس لیے وہ سزا تو نام جانتے تھے اس نے کہا کہ کھلا اس نے کہا جی اس نے کہا کہ کوئی نئی تازہ بات سنا اس نے کہا کیا پوچھتا ہے رات کو یہاں سے جو جوڑا ہوں بس سیدھا چاند سے جا کے میں نے قدم رکھے بس سر ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا اب یہ بیچارے تو اس کیفیت میں ہوتے تو لہٰذا وہ حاجت کے لیے گیا اس نے لوٹا لیا بعد سے لڑکے سے پانی لیا جا کے بیٹھ گیا اب جب بیٹھا اندر جا کے بیٹھا تو خیالات کے سب کھویا تو گئے پتہ ہی نہیں چلا جب حاجت سے فارغ ہوا تو پینے کے لیے پانی تو لوٹا خالی اور تو بیٹھا ایک دن لیے دو دن لیے تین دن یہ آخر اس نے وہ لوٹا بھرا لے گیا جا کے حاجت سے سلجا سل جا کے اب میں نے اس طرح بندوبست کر لیا اب بیٹھ کے دکھا اب یہ جو استنجا فرض ہوگا وہ تو حاجت کے بعد ہوگا تو لہٰذا اسی طریقے سے نماز جو ہے جو فرض ہوگی وقت کے شروع ہونے کے بعد ہوگی اور اصل کی نماز دو کے وقت میں پڑھنا ایسے ہے جیسے حاجت سے پہلے استنجا کر لینا تو وہ استنجا جو ہے وہ بدستور اسی طریقے سے جیسے اصل کی وقت شروع ہوگا تو اس کا نماز فرض ہوگی جو پہلے پڑھ چکا ہے وہ نقل نماز ہوگی فرض نماز نہیں بنے گی تو آج کی نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کرنا ہوگی نہ رہے بعض لوگ اس سلسلے میں دلیل بیان فرما دیتے ہیں دلیل کے بھی ہم ماشاء اللہ بادشاہ ہیں کہ ریگو حضرت کے عرفات میں جب آپ جاتے ہیں الجا کو تو وہاں زہر کے وقت میں اصل نہیں پڑتی اور اسی تاریخ کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب نہیں پڑھتے جی بجائے پڑھتے ہیں بس میرا ایک سوال ہے آپ اس کے سوال فرمائیں کہ نو ذلحجہ کو عرفات کے میدان میں زہر کے وقت میں اثر پڑتے ہیں اگر جی اس کی شرائط ہیں اس میں میں مزید سب کچھ چھوڑتا ہوں بات میں نے یہ کیا کہ میں تو بحث سے بچنے والا ہوں میں دوسری بات کرتا ہوں نو ذوال کو عرفات کے میدان کے اندر مسیر نمیرہ میں زہر کے وقت میں زہر کی نماز کے فوراً بعد عصر کی نماز ہوتی ہے کیا اس دن مسجد حرام میں بھی زہر کے وقت میں عصر کی نماز ہوتی ہے کیا اس دن مسجد نظری میں بھی غور کے وقت میں عصری کی رواج ہوتی ہے نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اس مقام کے ساتھ خاص ہے کیا اس دن مغرب کی نماز عشاء میں مسجد حرام میں بھی پڑھی جاتی ہے نہیں مسجد حرام میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں اور مسجد نظری میں اس دن مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں معلوم ہوا کہ یہ حکم مخصوص ہے اس خاص مقام کے ساتھ یہ اگلی بات نو کلو کے علاوہ آپ آج تک تشریف لے گئے عمرے کے لیے گئے تو وہاں آپ نے کہا کہ گیارہ گیارہ کر لوں تو عرفات میں بھی گئے مدرسہ میں بھی گئے تو آج کل وہاں جائیں گے تو عرفات کی مسجد نورہ میں کیا آج کل بھی ظہر کے وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے نہیں کیا آج کل بھی مدرسہ میں عشاء کے وقت میں مغرب نماز پڑھی جاتی ہے نہیں تو کہ تاریخ بھی مخصوص ہے جگہ بھی مخصوص ہے تو یہ عام ضابطہ نہیں جس کو ہر جگہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے اس بات سفر نمبر ایک سو بتیس سے روکو کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کے دیکھو کیا ایمان والوں کا تمہیں جہاد اور کتاب کی تکلیف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور فرمایا کہ دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی زخم اٹھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ میدان میں گٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کو آخرت کی امید نہیں اور تم تو وہ ہو جو اللہ کے رحمت امیدوار ہو تمہیں تو بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے سفر نمبر ایک سو بتیس یا آخر ایک سو تینتیس پر یہ رکن نمبر سولہ ہے اللہ تبارک وطالعہ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ جو لوگ کسی کی لاحق سفارش کرتے ہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ کیسے سفارش کریں گے ایک سو تینتیس کا فرمایا کہ جو گناہ کرے یا ظلم کرے اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ بخشنے والا ہے اور فرمایا کہ جو اپنے گناہ کے عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو فرمایا کہ پھر ظاہر ہے تو گناہ میں ڈوبا ہوگا اور اللہ کے عذاب کو مستحق ہوگا اور ہمارا کہ جو لوگ گناہوں کی ناحق کسی کے ذمہ تہمت لگاتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کے مجرم ہیں سفر میں ایک سو تینتیس کے آخر ایک سو چونتیس پر یہ بچ سکتا ہے اس میں اللہ تبار و تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ نبی علیہ والسلام سے ہم نے آپ کو علم کثیر عطا فرمایا اللہ کا خاص فضل آپ پر ہے اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو نبی علیہ والسلام کی مخالفت کرے یا ایمان والوں کے طریقے کی اتباع چھوڑ دے خدا اس کا انجام جہنم ہے اور سفا ایک سو چونتیس پہ یہ رقو نمبر اٹھارہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی اس میں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی اور سفر ایک سو پینتیس پہ اللہ تبارک بتا رہے یہ بات فرمائی کہ ہمارا ضابطہ ہے کہ جو نیکی کرے جو گناہ کرے گا نافرمانی کرے گا اور وہ اس کا انجام جہنم ہے اور ہمارا جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سکے چھتیس پہ فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا سفر ایک سو چھتیس پہ رقو نمبر انیس ہے کہ اللہ کا بتا رہے نے یتیموں کے بارے میں متوجہ فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو اور سفر ایک سو چھتیس کے آخر ایک سو سینتیس پر فرمایا کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو باہمی رضامندی سے دور کرنے کی کوشش کرو اور سفر ایک سو سینتیس پہ اللہ کا بارک بطالہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں حالات کر کے دوسری مخلوق کو یا دوسری نسل کو پیدا فرما دیں اور صفحہ ایک سو اڑتیس سے اللہ نے بات فرمائی کہ اللہ کے پاس آخرت بھی ہے دنیا بھی ہے جو جس چیز کا طلب گار ہو وہ اللہ تبار کو تعالیٰ عطا اس کو فرماتے ہیں لیکن دنیا اللہ عطا فرماتے ہیں نظام قسمت سے نظام حکمت سے اور آخرت فرماتے ہیں محنت اور طلب پر سفر اڑتیس پہ یلخو نمبر بیس سے یا یہ لگی ہاں قوامین و ابھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دوائی میں ہمیشہ حق اور انصاف کا خیال رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے فرمایا کہ جو اللہ کا انکار کرے فرشتوں کا انکار کرے کتاب اور رسولوں کا انکار کرے آخری دن کا انکار کرے وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لے پھر کافر ہو گئے اور ایمان کے بعد کو میں بڑھتے چلے گئے ببائے تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں سب ایک سو انتالیس کے اللہ تعالیٰ نے مناسبین کا ذکر فرمایا کہ مناسبین کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر اور فرمایا کہ یہ مناسب ہو کافر ہم دونوں کو اللہ جہنم میں ایک ساتھ داخل کرے گا اور صدر نمبر ایک سو انتالیس کے آخر ایک سو چالیس کے اللہ نے فرمایا کہ یہ مناسبین یہ ہیں یہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمایا کیا ایمان والوں تو منافقین کا طریقہ اختیار مت کرو کہ ایمان والوں کے سوا کافروں سے دوستی مت رکھو سما کہ منافقین تو جہنم کے ساتھ میں طبقے کے اندر ہوں گے اور ایک سو چالیس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات اشاعت فرمائی کہ بڑی عجیب انداز سے متوجہ فرمایا کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو ایمان لاؤ تو اللہ بہت قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے اور سمے ایک سو اکتالیس پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کی رقو میں رقو نمبر اکیس میں یہ بات بیان فرمائی کہ پکے کافر کون ہیں تو یہ خاص بات ہے اس کو سن لیا گیا پھر ان شاء اللہ باقی باتیں ان شاء اللہ کروں گی اور میں کہ ان لذیے یا قرون بزار ہوگی میں کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وز الید یہ فرق ہو گئی اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کر دیں کہ یہ اللہ کی بات مانیں گے رسول وسلم کی بات نہیں مانیں گے قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے وہ عقولوں نومین وباتی و نقل و اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مانیں گے یہ بات نہیں مانیں گے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے وج الید نا یہ تاحر ہو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بین بین راستہ نکالتے ہیں اگر کچھ بات حقیقی معاشرے میں رہنا ہے کچھ ان کی بات مان لو کچھ اپنی مان لو کچھ لچک اختیار کر لو یہ بات کہو یہ بات نہ کہو اس سے ان کا دل دکھتا ہے پھر پھر یہ بات نہ کیا کرو ہمارا جو بین بین راستہ نکالنے کی کوشش کریں تو میں یہ چاروں صورتوں میں کوئی صورت بھی جو اختیار کرے گا اللہ کا فتویٰ ہے کسی مورتی کا فتویٰ نہیں کا وہ پکے کافر ہیں اللہ سے کہ جو بین بین راستہ نکالے وہ بھی اللہ کے نظیب پکا کافر اور جو واضح انکار کرے وہ بھی پکا کافر کچھ کو مانے کچھ کو نہ مارے وہ بھی پکا کافر اللہ اسلام کی بات میں فرق کرے وہ بھی پکا کافر میں یہ پکے کافر ہیں اور اس کے مقابلے میں ایمان والے وہ ہیں کہ جو ان باتوں کا اختیار نہیں کرتے پر میں کہ اگر ایمان کی حالت میں رہو گے تو اللہ کے عادل سے مستحق بنو گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سے بات سنائے عمل सही काम अमल और सही ईमान नसीब مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجب امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من خير ما ساله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما ساله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا جو